السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹ سیون ایک نصیحت کرتا ہوں جو بہت بہت اہم ہے روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے روزانہ ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی ہے اور اللہ نے عرش سے کہا پیارے نبی جی یہ پڑھتے رہیے آپ تو وہ دعا روزانہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے پڑھیے میرے ساتھ ان نسلاتی ونسو کی و محیا و مماتی رب العالمین لا شریک لہ ترجمہ پڑھیے میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ دعا آٹھویں پارے میں ہے اور یہ آسمانوں سے آئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی رب العالمین لا شریک اللہ وب کا عمر تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں سے آئی ہے لیکن آپ کے لیے خاص نہیں ہے آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ ہدیہ ملا ہے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ آدمی چلتے پھرتے یا آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آدمی پڑھ لے جو نیت ہم باندھتے ہیں اس سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے آدمی کہ اللہ میری یہ نماز تیرے لیے ہے میری قربانی تیرے لیے ہے میرا جینا بھی تیرے لیے ہے میرے مرنا بھی میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے اس لیے ایم ایجز بنانے والے ایم ایجز یہ بنا لے کہ ایمان کی حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ اور قرآن دعا اور یہ دعا لکھ لیں اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں ہمارے ریاض القرآن کا ترجمہ لکھ لیں اس میں ترجمہ جو ہم نے کیے اس لیے اس کا اہتمام کریں اس دعا کا بچے بچے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم اللہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہمارے اللہ کے لیے ہے تو نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابیوں کی طرح ادا کرے کوئی مجھے صحابیوں کی طرح ادا کرے کوئی اے خدا ہی ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے اے خدا ہی ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے اس لیے یہ میں نے آج کا سبق دیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے ہمارے بچے بچ ہمارے بچے بچے کے زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے جتنی میں نے پڑھائی ہے اتنی ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بس اتنا ہمارا کام ہے اتنا پڑھنا ہے ہمیں وہ آگے والا پیچھے والا یہ نبی کے لیے آپ سمجھئے ہاں ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے ہمارے یہاں ابھی پونے تین بج رہے ہیں رات کے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض مت ہونا اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے کام بن جائیں گے ہمارے اور اس امت کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما اور ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے کہو آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر للہ رب العالمین